میں سے کوئی زی رو چاہے وہ انبیاء میں سے ہو رسول میں سے ہو اولیاء میں سے ہو صدیقین میں سے ہو کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا یہ قانون ہے اور یہ کس میں بیان ہوا قرآن کریم میں بیان ہوا اس کا کیوں بولتے ہو قرآن کریم میں بیان ہوا کہ کل کی باتیں کون جانتا ہے یہ دوسرے جاہل کے بچے بیٹھے ہیں وہ رگڑتے ہیں وہ ہتھی نہیں رگڑتے صرف پانچ روپے بٹورنے کے لیے وہ ہتھی رگڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ یہ جو چلی آئی ہے نا یہ اگر تھوڑی سی تھوڑی سی لمبی ہوتی تو تو بادشاہ بن یہی لکیر اگر ذرا یوں ہو جاتی ہے تو تجھے وزارت مل جاتی وہ پوچھتا ہے سرکار چاقو سے ٹیڑا کر دوں ایک جھوٹو ہزار ملتے ہیں کوئی کمی ہے یا میرے عزیز دوستو ضابطہ ہے قرآن کریم کا ما تجری نفس مازا تقسیب غدا کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے وہ تدری نفسم بھی ارجنگ تنو اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کہاں کب اور کس عنوان سے آئے گی ان اللہ علیم خبیر وہی علیم و خبیر ہی جانتا ہے اسی مفہوم کو قرآن کریم میں ایک اور مقام پر بیان کیا گیا وعنده مفاتح الغیب وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا ولا يابس إلا في كتاب مبين اور اسی کے پاس ہیں غیر کی چابیاں وہی دہو مفاطی الغیب اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں چابی نا چابیاں چابی نہیں کہا پر نہ پھر گنجائش مل جاتی فنکاروں کو اجن کے بیماروں کو یہ کہتے بڑی چابی تو اس کے پاس ہے چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کون جی آخر یہ بھی تھے اللہ دے پیارے ہوئے نا بادشاہ خالی تو کوئی نہیں نا جی لیکن قرآن کریم سد کے جاؤں اس کی صداقتوں پر یہی تو کمال مصطفیٰ ہے پہرا دے رہا ہے قرآن کریم آپ کے عقائد پر آپ کے نظری آپ کی عفت پر پہرا دے رہا ہے قرآن کریم کوئی آئے تو صحیح نقب لگانے کے لیے قرآن کی جلالت سے بچ کے نہیں جائے گا المجید ندی لوگ چلے گئے ان کے نظریات بھی ان کے ساتھ چلے گئے لوگ فنا ہو گئے ان کی تھیوریز بھی فنا ہو گئی وہ بھی دفن ہو گئی ماضی کے دھندلکوں میں لیکن یہی تو کمال مصطفیٰ ہے میرے آقا کی سیرت میرے آقا کا اسوا میرے آقا کا پیغام قرآن کی صورت میں قیامت تک محفوظ رہے گا اور شرک و بدت کے جراثیم جب بھی حملہ کریں گے قرآن کریم پوری جلالت کے ساتھ ان کا دفاع کرے گا بچائے گا آپ کے عقائد کو بچائے گا آپ کے نظریات کو وہ مفاتی ہوں اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں چابی نا چھوٹی بڑی تمام غیب کی چابیاں کس کے پاس رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب فکر و نظر کی بلندی اسے اعلان فرما دیجئے کل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فکو مگر کی بلندیوں سے میرے محبوب کہ زمینوں آسمانوں میں غیب کی باتیں اس کے سوا جاننے والا کوئی نہیں لا یا کل لا یا فرمائیے نہیں جانتا کوئی من فی السماوات والارض الغیبہ جو کچھ کے زمینوں آسمانوں میں ہے غیب لا یادم ترجمہ ذرا یاد کرو نا کوئی نہیں جانتا من فی السماواتی والارض الغیبہ جو کچھ کے زمینوں آسمانوں میں ہے غیب لا یادم رٹ لو نا ذرا ہاں، پھر وہ فنکار آ کے یوں کرے گا پھر یوں کرے گا پھر آگے یہ بدھو بیٹھے ہوتے ہیں ہاں، کوئی کسی ادا پہ مست ہے کوئی کسی ادا پہ مست ہے قرآن کو دل میں بٹھاؤ انشاءاللہ کوئی فنکار تمہارے عقائد کی عفت پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکے منفی سماواتی باپی ورزل غریبا جو کچھ کے زمین آسمانوں میں ہے غیب لا یا کوئی نہیں جانتا اللہ مگر اللہ ہی مگر اللہ ہی پہ پشاور والوں کو تو زور دینا چاہیے پنجاب والوں سے اگر میں کہلواتا پھروں تو کوئی بات سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن آپ کو اللہ نے بڑی توفیق دی ہے آپ تو ہی کی ایسی ضرب لگائیں کہ بھی کی کھڑکیاں بند ہو جائیں بلکہ ٹوٹ ہی جائیں زمین و آسمانوں میں غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا مگر وہ مفاتی ہوں غریب اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں لا یا اللہ کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور وہی جانتا ہے جو کچھ کے ساراؤں میں ہے دریاؤں میں جو کچھ کے خشکی میں ہے تر میں جو کچھ کے بر میں ہے بہر میں وَمَا ماں تسکو تم إِلَّا يَعْلَمُهَا اس کے علم کی وسعت کا یہ عالم کہ ساری کائنات کے درختوں سے جب پتے جھڑتے ہیں قرآن کہتا ہے کوئی ایک بھی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو وہ ماتس کو تما کا اللہ ولا حبت فی ظلمات الارض اور دھرتی کے سینے سے اگنے والا کوئی پودا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو بلا وقت بھی جو کچھ کے خشکی میں ہے تر میں جو کچھ کے بر میں ہے بہر میں جو کچھ کے جنگلوں میں ہے شہروں میں جو کچھ کے آبادیوں میں ہے ویرانوں میں اللہ فی کتاب مبین اسے جاننے والا کون یا اللہ بھی اللہ اللہ ہی جانتا ہے جزاکم اللہ دیر خدا دیر خدا جزاک اللہ امام مالک رحمت اللہ تعالی مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ موت مدینے میں آئے کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو مدینے میں موت کی آرزو لے کر جیتے ہیں اور مدینے میں ہی رہتے ہیں اور کچھ وہ بھی بد نصیب ہیں پچھلے دنوں کراچی جانا ہوا سات روزہ سانی اسنین کانفرنسوں کی سیریز تھی ہماری وہاں یار لوگوں نے بڑی کوشش کی حکمرانوں کے سامنے جا کے گھٹنے ٹیکے ان کو روک ظاہر ہے منتیں بھی مانی ہوں گی اپنے مریدوں میں بیٹھ کے کہا ہوگا نہیں آ سکتے ہم نے حضرت غوث پاک کو کہہ دیا اللہ نے پہنچا دیا ہمیں اور میں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے رضاکار تو ہم ہیں ان سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں نسبت ہے کیونکہ ہم نے ان کے نام کو ایکسپلائٹ نہیں کیا ہم نے ان کے نام پر گیارہویں نہیں پی ہم نے بزرگوں کے نام پر منڈیاں نہیں لگائی دکانیں نہیں کھولی ہم تو ان کے مشن اور ان کے کاج کو لیے ہوئے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں اور جب تک جیئیں گے ان اللہ والوں کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے اور وہ پیغام کیا ہے کہ اس کے سوا کوئی مسجود نہیں اس کے سوا کوئی معبود اس کے سوا کوئی ہر جگہ موجود اس کے سوا کوئی اللہ الغیوب نہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ساتوں کانفرنسیں ہوئیں کراچی میں جہاں اجازت مل گئی دوستوں کو سبحان اللہ اور جہاں اجازت نہیں ملی وہاں ہم نے اللہ سے اجازت لینی اور میں تو دوستوں سے کہتا ہی یہی ہوں آج مدنی سے کہہ رہا تھا یہ کیوں اجازت لیتے ہو اطلاع دے دیا کرو کہ ہم فلاں مقام پر قرآن و سنت کا پروگرام کر رہے ہیں وہ کہیں گے اجازت لی ہے آپ کے یہاں لی ہے اور اگر کوئی مزید ڈیٹیل کے ساتھ پوچھے تفصیل پوچھے تو آپ کہہ دیجئے سب سے بڑے حاکم سے لی اور زیادہ کوئی تنگ کرے تو کہہ دو اللہ سے لیے آپ اگر نبھا سکیں تو بات تو یہی ہے بات یہی ہے اور نہ نبھا سکیں تو پھر اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے قرآن و سنت کے جلسے کے لیے ان سے اجازت لینا تو توہین ہے اس پروگرام کے اور اس مشن کی توہین ہے میرے عزیز نوجوانوں اور پھر یہ مسلمان کہلاتے ہیں مسلمان کہلا کر تو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ قرآن و سنت کے پروگراموں کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے گے مجھے حسن زن ہے لہذا اللہ سے اجازت لے کر پروگرام نبھایا کیجیے کراچی میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہوا پروگرام اور ایک پروگرام تو وہ ہوا کہ جس کے لیے کچھ مرکزی وزیروں نے دھمکی دی تھی کہ ہم نہیں ہونے دیں گے میں انہیں سیاسی یتیم کہا کرتا ہوں انہوں نے پورا زور لگایا دوستوں جو کچھ کر سکتے تھے پورا زور لگایا لیکن اس کے کرم کے صدقے جاؤں تو عید و سنت کے پروگرام کو کون روک سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جلسہ ہوا رات کے ایک بجے تک قرآن بیان کیا گیا جب اچھا، ستر اسی ہزار کا سیلاب امن آیا ارے کوئی نظر نہیں آتا تھا جدھر بھی سنو اللہ ہوں اور اللہ ہی کی آوازیں بلند ہوتی تھیں میرے عزیز دوستو امام مالک رحمت اللہ علیہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جنہیں مدینہ میں موت کی آرزو تھی اللہ انہیں بھی شفائے عطا فرمائے جنہیں مدینہ سے نکال دیا گیا ہے نکالے گئے ہیں نا یا نکلے ہیں نکالے گئے امریکہ میں پابندی نہیں لندن میں پابندی نہیں پیرس میں پابندی نہیں افریقہ میں پابندی نہیں ماریشس میں پابندی نہیں فرینکفرٹ میں پابندی نہیں ہیگن میں پابندی نہیں ساری دنیا میں پابندی نہیں لیکن مدینہ طیبہ میں داخلے پر پابندی ہے عاشق بنتے ہو میں نے کہا ایسے عاشقوں کو تو ڈوب مرنا چاہیے جسے محبوب اپنی گلی سے بھی نکال دے عاشق تو ایسے ہوتے ہیں نانوتوی فرماتے امیدیں لاکھ لیکن بڑی امید ہے یہ امیدیں لاکھ لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سدان مدینہ میں میرا نام شمار جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں اور مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مرغ اور مار اللہ آپ کو مدینہ لے جائے جنت البقی میں جائیں گے تو یہی درویش سوئے ہوئے نظر آئیں گے کسی طرف سے ابلوفور مدنی کی قبر ہوگی جنت البقی میں محمد زکری سو رہے ہیں لیکن وہاں جھنڈیاں نہیں لہراتی جھنڈیاں وہاں نہیں لہراتی نہ کوئی یتیم بیٹھا ہوا ہے مست کلندر سب کچھ اندر دیکھیے قرآن و سنت کی خدمت کرنے والوں کی قبروں کو بھی اللہ محفوظ رکھتا ہے ابھی پچھلے دنوں جب ہم دہلی گئے ہوئے تھے یہ حضرت صاحب بھی گواہ ہیں دیکھیے پوچھ لیجئے ان سے قبرستان گئے بڑے صغیر میں علم و حکمت کے آفتاب و ماہتاب سوئے ہوئے تھے یہ قبر تھی شاہ عبد الرحیم کی ان کے ساتھ شاہ ولی اللہ ان کے فرزند ان کے پہلو میں شاہ عبد القادر ان کے ساتھ شاہ رفیع الدین ان کے ساتھ شاہ عبد العزیز محدث سے دہلوی ان کے قدموں میں شاہ عمر بن اسماعیل شہید اس طرف مومن خان مومن ادھر مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی اور بس وہاں جا کر پھر خاص کیفیت میں بے ساختہ میری زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہوئی پتہ نہیں کتنی دیر تک رکت تاری رہی میں خود بھی روتا رہا میرے رفقا بھی روتے رہے شرک و بدعت کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آئے اس قبرستان کے ساتھ ایک مسجد ہے وہاں پر قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جا رہی ہے ہم نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر وہاں حاضری دی اس درویش کی قبر کو بھی ہم نے شرک و بدعت سے محفوظ پایا حضرت شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دی ان کے قبر کو بھی ہم نے شرک و بدت کے آلودگیوں سے محفوظ پایا اور مولانا محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ بستی نظام الدین میں اور ان کے پہلو میں سوئے ہوئے ان کے فرزن مولانا محمد یوسف اللہ اکبر کل من علیہ ویب کا وجہ منحفان جلال والاکرام وہی سمجھ میں آتا ہے چھوٹی سی قبریں مٹی مٹی ڈلی کچی سی چھوٹی چھوٹی سی قبریں نظر بھی نہیں آتی غور سے دیکھنا پڑتا ہے میرے عزیز دوستو قبرستان عبرت کی جگہ ہے تجارت کی جگہ نہیں ہے یہ آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ سمجھیں گے تو سمجھیں گے مجاور نہیں سمجھے گا اس کی تو انکم ہے آپ کو سمجھانے کے لیے ارض کر رہا ہوں کہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے تجارت کی جگہ نہیں ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا امیر مومنین ذرا غرور ہو گیا ہے تکبر آ گیا ہے جیب میں چند سکے آ جائیں اور میدے میں ذرا میٹیریل زیادہ ہو جائے تو پھر دماغ خراب ہوتا ہے نا وہ نوجوان حضرت عثمان ابن عفان سے کہنے لگا کوئی وظیفہ بتائیے اللہ کی یاد آئے اور موت یاد آئے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں اور اگر طبیعت کو اعتدال پر لانا ہے تو روزانہ روزانہ نہیں تو تین دن بعد تین دن نہیں تو ہفتے بعد قبرستان میں چلے جایا کرو وہاں جا کے دیکھو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی اڑ رہی ہے وہاں تیرے غرور اور تکبر کا علاج ہو جائے گا لیکن یہاں اجم نے اجم نے جو کچھ بنا رکھا ہے یہاں کا عبرت کیا جاتے ہوئے بھی جیب کا صفایا آتے ہوئے بھی جیب کا صفایا سجدوں کی بھرمار ہے جھکنے والوں کی یلغار ہے ایک ہندو کوئی بڑا منسٹر تھا وہ آیا ان کے عرس میلے پر انڈیا میں دوستوں نے بتایا اس نے آ کے دیکھا کہ لوگ جھک رہے ہیں دہلیز پر جھک رہے ہیں قبر پر جھک رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں بڑا خوش ہوا کہنے لگا یہ تو آج پتا چلا کہ مسلمان اور ہم تو ایک ہیں کوئی خاص فرق نہیں ہے بس صرف اتنا فرق ہے کہ یہ پڑی کو پوجتے ہیں ہم کھڑی کو پوجتے ہیں کوئی خاص فرق نہیں ہے ہمارے اندر تو کمبائنڈ پوائنٹ موجود ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ ہمارے فقہی ہی سلسلہ کے بہت بڑے قانون دان ہیں چار سلسلے ہیں نا حنفی ہمبلی مالکی شافی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ میں اس آرزو میں بیٹھے تھے کہ موت یہی آ جائے حج کا موسم آ گیا تو خیال آیا حج کراؤں کون مسلمان ہے جس کا جینا چاہتا ہو حج کرنے کو لیکن پھر یہ خیال آیا کہ کہیں راستے میں موت نہ آ جائے اس لیے کہ اس زمانے کا حج آزمائش ہوا کرتا تھا قافلے جب مدینہ طیبہ سے چلتے تھے مکہ مکرمہ کے لیے دہتے ہوئے سہارا پر اونٹ خچر یا پیدل قافلے جب چلا کرتے تھے خرد نوش کا سامان لیے ہوئے کئی ہفتے راستے میں لگتے اور بسا اوقات کچھ لوگ فوت بھی ہو جاتے تو خیال آیا کہیں راستے میں موت نہ آ جائے خواب میں ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی زیارت نصیب ہوئی تو جلدی سے عرض کیا اللہ کے رسول میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں کتنی مدت باقی ہے موت کب آئے گی اس لیے کہ مدینہ میں مرنے کی آرزو ہے اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ حج کراؤں کہیں راستے میں چھٹی تو نہیں ہو جائے گی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا اور امام مالک کی آنکھ کھل گئی تو سوچ میں پڑ گئے کہ ان پانچ انگلیوں سے اشارہ جو کیا گیا اس سے مراد پانچ سال ہیں پانچ مہینے ہیں پانچ ہفتے ہیں پانچ دن ہیں یا پانچ لمحے ہیں یہ کتنی مدت باقی ہے موت میں سے تشخص نہیں ہو رہا تھا تو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ انہی دنوں مدینہ طیبہ میں تشریف رکھتے تھے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی وہ عالم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہ جو خواب کی تعبیر بتانے میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا علامہ ابن سیرین کے پاس اور ان سے کہا کہ دیکھو میرا نام نہ بتانا یہ خواب بیان کرنا اور تعبیر پوچھ کر آ جاؤ یہ نہ بتانا کہ خواب کس نے دیکھا ہے وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب تھے اپنی نمائش پسند نہیں کیا کرتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نمائندہ ابن کی خدمت میں آیا خواب بیان کیا کسی طرح ایک آدمی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو پوچھا کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں تو حضور نے یہ اشارہ کر دیا وہ آدمی پوچھتا ہے کہ اس اشارے سے مراد کتنی مدت ہے پانچ سال ہے پانچ مہینے پانچ ہفتے پانچ دن ہیں یا پانچ گھڑیاں ہیں ابن سرین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ خواب کسی معمولی آدمی کا تو نہیں ہو سکتا علم و تقوا اور فراست و بصیرت کے کسی بہت بڑے تاجدار کا ہی خواب ہو سکتا ہے اور اس وقت مدینہ طیبہ میں امام مالک سے بڑا صاحب علم تو ہے کوئی نہیں تو یہ خواب کہیں انہی کا تو نہیں وہ جو خواب پوچھنے کے لیے آیا تھا اس نے کہا میں نام بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں آپ صرف تعبیر بتا دیجئے بس ابن سیرین فرمانے لگے وہ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تو ہم اتنے سستے ہیں کہ آرام سے تعبیر بتا دیں گے تم جاؤ اور ان سے کہہ دو جب تک نام نہیں ظاہر کرو گے ہم تعبیر نہیں بتائیں گے تو مجبوری تھی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اجازت دیتی کہ جاؤ میرا نام بتا دو اور تعبیر پوچھ کر وہ آدمی دوبارہ حاضر ہوا ابن سرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نام بتایا ابن سریر فرمانے لگے حیرت امام مالک جیسا فاضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے کو نہیں سمجھ سکا ارے بھائی اس اشارے سے مراد نہ پانچ سال ہے نہ پانچ مہینے ہیں نہ پانچ ہفتے ہیں نہ پانچ دن ہیں بلکہ اس اشارے سے مراد وہ پانچ باتیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں اور اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے فرمایا تم نے پوچھا ہے کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں اور اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے چونکہ یہ ان پانچ باتوں میں سے ہے جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے تو تمہارے سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں میں نہیں ہوں اور وہ پانچ باتیں یہی ہیں جن کا ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا فرمایا ان اللہ عنده علم قیامت کس گھڑی واقع ہوگی کون جانتا ہے اللہ بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آئے گی کون جانتا ہے اللہ اللہ ہی جانتا ہے ہاں وہ اپنے محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج تو رکھ لیتا ہے یہ تو ایمان ہے ہمارا الحمدللہ مدینہ طیبہ میں خطبہ جمعہ کے دوران ایک مسلمان نے کھڑے ہو کے عرض کیا اللہ کے رسول ایک عرصہ سے بارش نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی ہے پینے کے لیے مویشیوں کو پانی تک میسر نہیں بارہ رحمت کی دعا کیجیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ہاتھ بلند کیے فرمایا انزل علینا الغیث برحمتک کا الہ العالمین مدینے والے بارش مانگتے ہیں میں سفارش کرتا ہوں بارہ نے رحمت عطا کیجئے رب العالمین نے بادلوں کو حکم دے دیا جلدی پہنچو مدینے کے آسمان پر میرے محبوب نے بارش کی طلب میں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں اور میری رحمت کا تقاضا ہے کہ یہ ہاتھ چہرہ انور پر نہ پھرنے پائیں کہ بارش کی بوندیں پہلے پہنچ جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جاری ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی دعا جاری تھی کہ بارش کی بوندیں مسجد نبوی کی چھت سے ٹپک ٹپک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ آ گئی اور آپ سوچ رہے ہوں گے چھت سے ٹپک پڑی بارش کی بوندیں ٹوٹی ہوئی تھی چھت لینٹر کریک تھا پشاور کے دوستو مسجد نبوی کی چھت لینٹر کی تھی کہاں وہ تو کھجور کی پتوں کی چھت ہوا کرتی تھی میں کہا کرتا ہوں اس دور کی مسجدیں کچی ہوتی تھی نمازی پکے ہوتے تھے اب مسجدیں پکی بن رہی ہیں نمازی یہ سجدے میں سو جاتے ہیں یہ نادان اس وقت گر جاتے ہیں جب وقت قیام آئے وہ سجدہ ہے زمین جس کو جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و مہرا اب تو اکھاڑے بن گئے مسجدیں کہاں رہیں اب تو ایک دوسرے کی قوت آزمائی جاتی ہے چودراہٹ آزمائی جاتی ہے میرے عزیز دوستو بارش شروع ہوئی اور حکم ہوا رب العالمین کی طرف سے جن ہاتھوں نے بارش مانگی تھی جو بارش کی طلب میں بلند ہوئے تھے جب تک بارش روکنے کے لیے وہی ہاتھ بلند نہ ہوں نہیں رکنی چاہیے برستی رہے اس وقت تک یہی ہاتھ جب تک بارش رکنے کی دعا کے لیے بلند نہ ہوں چنانچہ جمعہ بارش سنیچر بارش اتوار پیر منگل بدھ جمعرات بارش بوندا باندی میٹھے میٹھے موتی برستے رہے کبھی مدھم کبھی تیز پھر جمعہ آ گیا مختدی بھی آ گئے مقتدا بھی آ گیا نمازی بھی آ گئے خطیب اور امام بھی آ گیا پروانے بھی جمع ہو گئے شمع بھی جل اٹھی سپاہی بھی آ گئے کمانڈر ان چیف بھی آ گئے شاگرد بھی آ گئے استاد بھی آ گیا ستارے بھی چمک اٹھے چاند بھی روشن ہو گیا صحابہ کے رام نے عرض کیا اللہ کے رسول اب تو جل تھل ہے مدینہ طیبہ کے اردا گرد کہیں مویشی باندھنے کے لیے خشک جگہ بھی نہیں مل رہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبو پہ تبسم آ گئے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ لینا ولا العالمین مدینہ والے سیر ہو گئے اب یہ بادل وہاں بھیج دیجئے جہاں ان کی ضرورت ہو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا آسمان بادلوں سے خالی ہو چکا تھا یوں محسوس ہوا جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے بادل ہٹا دیے ہوں یہ تو ہمارا ایمان ہے الحمد للہ لیکن بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آئے گی کون جانتا ہے مافل ارحام کیا ہے کون جانتا ہے کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے جاننے والا کون موت کب کہاں اور کس عنوان سے آئے گی جاننے والا کون اللہ العیوب کون کار ساز و دستگیر کون حاجت رواؤ مشکل کشا کون انسانی جبین کی آرزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہر جگہ موجود کون ہر ایک کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون پشاور کے روشن ضمیروں نظرانہ لیے بغیر راضی ہو جانے والا کون خطا کاروں کے آنسو پوچھنے والا کون تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون میں کہا باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں زلفیں بڑھا رکھی ہیں چادریں اوڑھ رکھی ہیں بن ٹھن کے بیٹھے ہیں مرید کو قدموں پہ جھکاتے ہیں اور کہتے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے لیکن وہی ارحم الراحمین ہے جس کی بار گاہ رحمت سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ کسی کے پاس بھی جاؤ تو وہ بھی تانا ضرور دے گا اتنا عرصہ ہو گیا نہیں آئے تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار تھا حالانکہ دیکھنے کے لیے بے قرار نہیں نظر آنے کے لیے بے قرار یہ تو مستقل بزنس ہے میرے مدنی بتا رہے تھے نا آپ آج پہلے مرید بناتے ہیں پھر وہ بھی ضرور تانا دے گا لیکن وہ ارحم اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی طرف سے روایت کی ہے حدیث قدسی ہے رات کے سناٹے میں اس کی رحمت آسمان دنیا پر پکارتی ہے ہر مستغفر ہے کوئی خطا کار ہے کوئی گناگار ہے کوئی مجھ سے سلو کرنے والا میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں ساری زندگی کی خطائیں جمع کر کے لاؤ میں تمہارے خطاؤں سے کئی گنا زیادہ رحمت لے کر انتظار کر رہا ہوں باز آ باز آ ہر ہستی باز آ گر کا گبرو بت پرستی باز آ ادھر گئے ماں درگہ نومی سد بار اگر تو کستی باز آ او خطا کار اگر سو مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ جب نیاز جھکا کے دیکھ لا تیسو من روح اللہ لا متو من رحمت اللہ جبین نیاز جھکا کے دیکھ طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ ندامت کے اشک بہا کے دیکھ میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ تیرے آنے میں دیر ہوگی میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی گناگاروں کے آنسو پوچھنے والا کون بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون حدت رواؤ مشکل کشا کون یا اللہ بھی بھی کی گاڑی نہیں چلنے دی جائے گی پشاور کے روشن زمیروں جب تک ولی اللہ ہی کافلے کے سپاہی زندہ ہے انشا اللہ سما ان شاء اللہ بھی کی گاڑی نہیں چلنے دی جائے گی ہی کا اجالا پھیلے گا ہی کی روشنیاں پھیلے گی ان شاء اللہ اللہ کے قافلے کا ہر سپاہی اپنی زندگی کا یہ مشن سمجھتا ہے جب تک زندہ ہے توحید میں شر کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے سنتوں میں بدعتوں کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے دین عربی میں اجمی رسوم کے جراثیم کو شامل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اللہ شریعت مستفی میں مغربی ثقافت مغربی معیشت مغربی تہذیب اور مغربی سیاست کی بھی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ جب تک جیگے تو ہی دو سنت کا پرچم اونچا رکھا جائے گا اور زندگی رہی تو کل سے کل یہاں سے بات شروع ہوگی ہاں اسی جگہ پر بڑے عجیب لوگ ہو میں جب یہاں پہنچا اصل میں آپ کو جلدی چھٹی دے رہا ہوں تاکہ کل آپ جلدی سے پہنچے اور تازہ دم ہو کے آئیں وسیع رسول و خلیفت ہوں بلا فصل میری ایک تحریر ہے پمفلٹ کی شکل میں اور یہ ابھی کراچی میں ایک بیان ہوا اللہ کے فضل و کرم سے یار لوگوں کے حلقے میں اور دل کی بات ہو گئی جو اللہ نے چاہا یہ میں اپنے دوستوں کو خاص طور پر کہوں گا کہ اس کو لے کر پھیلائیں انشاءاللہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے یہ خاص کیفیت میں یہ بیان ہو گیا اللہ قبول فرمائے ربنا آتے عذاب النار اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کا بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما کیا ہمارے تبلیغی دوستوں کو دیکھا